انگریزوں نے ایک شخص پیدا کیا جس کا نام تھا مرزا قادیانی غلام احمد قادیانی کہتے تھے اسے اس ملعون نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا اور جہاد کا انکار بھی کیا بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے اچھی طرح سے پھر اس نے یہ ظلم کیا کہ مسلمان اگر قادیانی نہیں بھی ہوتے تو میں انہیں جہاد کا انکار کروا کے کافر بنوا لوں بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو دیکھو جو کلمے کا انکار کرے گا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا جو نماز کا انکار کرے گا مسلمان ہوگا یا کافر جو روزے کا انکار کرے گا مسلمان ہوگا یا کافر یہ مت کہنا مولوی کفر کے فتوے لگاتے ہیں اپنے دل سے پوچھنا کہ جو قرآن کی آیتوں کا انکار کرے وہ مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس جہاد پر ساڑھے چار سو آیتیں نازل کی ہیں اگر کہو تو یہ آیتیں سنائی بھی جا سکتی ہیں آپ حضرات کو اور میں نے تہار جیل میں بیٹھ کے اس قرآن کو بار بار پڑھا الحمدو سے لے کے وناس تک اور جہاد کی آیتیں چھانٹتا رہا اور ان میں سے چار سو چھبیس آیتوں کو الگ کر کے تعلیم الجہاد حصہ چاروں کے نام سے ان کو جمع کر دیا قرآن مجید میں جہاد یعنی کافروں سے لڑنے کا حکم کتنی بار آیا ہے ساڑھے چار سو سے زائد بار کتنی بار آیا ہے ساڑھے چار سو سے زائد بار اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں ہر جگہ ذکر کیا سورہ فاتحہ میں جہاد کی طرف اشارہ ہوا تو سورہ بقرہ میں اس کی فرضیت کا اعلان ہوا سورہ آل عمران میں تفصیل بیان ہوئی سورہ نساء میں بھی آیتیں آئیں پھر سورہ انفال انفال کے معنی مال غنیمت جو کافروں سے چھین کے لیا جاتا ہے اس پر پوری سورت دس رکو کی نازل ہوئی پھر سورہ برات سورہ توبہ آئی جس میں جہاد کے مکمل احکام آئے سورہ صف آئی کے مجاہدین کیسے قطار میں کھڑے ہو کر لڑیں گے سورہ فتح آئی کے مجاہدین کو فتح و نصرت کیسے ملتی ہے سورہ ممتحن آئی کی آزمائشیں کس طرح سے آتی ہیں اور کس طرح سے ان کو آگے کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کس طرح سے بندوں کو آزماتا ہے اور جہاد کس کے ساتھ کرنا ہے کس کے ساتھ نہیں کرنا قرآن نے جہاد کے اصول بیان کیے جہاد کے فوائد بیان کیے جہاد کی ساری تشریح بیان کر دی ساڑھے چار سو آیتیں دے کر اللہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ خود بھی میدان جہاد میں لڑنے کے لیے نکل جائیے نبی نے ہاتھ میں تلوار اٹھائی سر پہ جنگی ٹوپی پہنی جسم پر زیرہ باندھی گھوڑے پر سوار ہوئے ننگی پشت پہ گھوڑے کی سوار ہوئے بدر میں گئے عہد میں گئے ستائیس بار گئے زخم کھائے چہرہ مبارک زخمی ہوا زندان مبارک شہید ہوئے اللہ کے نبی کا ایک ہی منہ بولا بیٹا تھا جس کو اپنا منہ بولا بیٹا کہا تھا اس کو اپنی زندگی میں سات بار جہاد کا امیر بنا کے بھیجا ہر لشکر میں بھیجا یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے نبی کے لاڈلے چچا حضرت حمزہ کے ٹکڑے ان کے سامنے ہو گئے پھر اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں نہیں دو حدیث میں نہیں کئی ہزار احادیث میں جہاد کی فضیلت بیان کی ہے فرضیت بیان کی ہے احکامات بیان کیے ہیں جہاد پر اعتراضات کے جوابات دیے ہیں جہاد پہ شبہات کے جواب دیے ہیں اور فوکہ نے پھر لکھ دیا سراہد کے ساتھ لکھ دیا کہ لوگوں قرآن میں جتنی تفصیل جہاد کے مسئلے کی آئی ہے اتنی توحید کے بعد کسی مسئلے کی تفصیل نہیں آئی مولانا احمد علی لاہوری یہاں تک لکھ کے چلے گئے کہ قرآن کا اصل موضوع ہی جہاد فی سبیل اللہ ہے ہمارے حضرات نے اس پر پوری پوری کتابیں لکھی صرف تفسیر عثمانی کو اٹھا کے دیکھ لو اس کے حاشیے میں جہاد کے سینکڑوں احکامات آپ کو روشن کتاب کی طرح ملیں گے فقہا نے لکھا جہاد یعنی اللہ کے رستے میں لڑنا مسلمانوں پر نماز روزے کی طرح ہے اس کا منکر کافر ہے اسے بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہے اس کے بارے میں بحث کرنے والا شک کرنے والا گ یعنی نے سوچا کہ میں مسلمانوں کو کافر کیسے بناؤں اگر میں ان سے کہتا ہوں کہ آخری نبی میں ہوں تو یہ سارے نہیں مانیں گے میں ان سے کہوں نماز نہیں ہے تو یہ سارے نہیں مانیں گے کیوں نہ میں جہاد کا انکار کروں انگریز بھی خوش ہو جائے گا برٹش انتظامیہ بھی خوش ہو جائے گی مسلمان بھی میرے جال میں آئیں گے اس خبیص نے اپنے نام کے علاوہ دوسرے ناموں سے کتابیں لکھی ہیں مسلمانوں کو جہاد کا منکر بنایا آج جس مسلمان سے جہاد کی بات کرو وہ ماننے کی بجائے آگے سے اعتراضات کرتا ہے شبہات کرتا ہے